رمضین کے بعد دو دن کے لیے سنیں یہ اس کا حق ہے دین کی بات سننے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپنی نیتوں کے ساتھ دین کے کام کے لیے تیار رہنا ہے دین کا کام کرنا ہے دین کی مدد کرنی ہے جی ہاں یہ ہمارا کام ہے دین کا کام کرنا ہے دین کے لیے محنت کرنی ہے دین کی مدد کرنی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور دنیا ہے ہی ذمہ داریوں کی جگہ یہاں وہ آدمی اچھا لگتا ہے جو ذمہ داری سے کام کرے وہ بیٹا اچھا لگتا ہے جو ذمہ داری سے کام کرے وہ نوکر اچھا لگتا ہے جو ذمہ داری سے کام کرے ایک عام بات ہے اللہ تعالی کو وہ بندہ پسند ہے جو ذمہ داری سے کام کرے اس لیے ہم اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے اللہ کی مدد ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے ساتھ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی اللہ کی طرف سے مدد ہوگی یہ مضمون ہے حدیث شریف کا کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اس لیے اسی نیت سے کام کرنا ہے اسی میں سے سننا ہے بلکہ اسی نیت سے جینا ہے ہاں وقتی بات نہیں ہے آج کی بات نہیں ہے ہاں۔ اسی نیت کے ساتھ جینا ہے کہ دین کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہیں وہ پورا کرنا ہے اپنی انفرادی زندگی کی ذمہ داریاں اجتماعی زندگی کی ذمہ داریاں یہ سب پوری کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انفرادی مددیں بھی آئے گی اجتماعی مددیں بھی آئے گی اللہ کی مدد کام کے ساتھ ہے نام کے ساتھ نہیں ہے کام ہوگا مدد ہوگی کام ہوگا مدد ہوگی البتہ اتنی بات ہے کہ اللہ نے اپنی مدد کو گیپ میں رکھا ہے اور کام کے تقاضوں کو سامنے رکھا ہے یہ بات ہوتی ہے مدد کو گیپ میں رکھا اور تقاضوں کو سامنے رکھا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور وعدے اور مدد اس کا تعلق گیپ سے ہے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اس لیے اللہ کے وعدے پر یقین کر کے اللہ کا کام کیا جاتا ہے اتنا اللہ کے وعدوں کا یقین آگے گا اتنے اللہ کے تقاضوں کے پورا کرنے میں آسانی آ رہی ہے اس لیے ہماری پہلی توجہ ہماری پہلی محنت وہ اپنا ایمان یقین بنانے کی ہے لا الہ الا اللہ یہاں سے کام شروع ہوا یہ کام بنانے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے وہی سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے حالات کو بھی وہی پیدا کرے اسباب کو بھی وہی پیدا کرے اسباب کی تاثیریں بھی وہی پیدا کرے نفع اور نقصان بھی اس کے فیصلے سے یہ پہلا سبق ہے ہر نبی کے ہاں ہر شریعت میں ایک اللہ ہے جہاں سے بات شروع ہوگی حیات کا مالک وہی ہے موت کا مالک وہی ہے اس لیے ہماری محنت یہ ہے اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنا اور اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں وہ سب ہیں وہ پورے ہوں گے بستے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریں اس لیے دعوت اسی کی ہے محنت اسی کی ہے تعلیم اسی کی ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے اپنے کام اپنے آپ کو زندگی گزارنی ہے پہلی ذمہ داری اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صحیح کرنا ہے یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے یہ اپنے پروردگار سے اپنے پیدا کرنے والے سے اپنا تعلق صحیح کرو اللہ سے ہمارا تعلق ایمان اور اطاعت کا ہے ہاں۔ اللہ سے یہی تعلق ہے ایمان کا اطاعت اور عبادت کا اور کوئی رشتہ نہیں ہے یہی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہے ایمان اور احساس کے ساتھ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوا تو ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں یہ قاعدے کی بات ہے ہر تعلق کے تقاضے ہر تعلق کے تقاضے بیوی بچوں کے تعلق اس کے تقاضے زمین جائیداد سے تعلق اس کے تقاضے جتنے تعلق اتنے تقاضے اسی پر دنیا چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے کہ اس کے کیا تقاضے اللہ کے تعلق کا کیا تقاضا ہے کہ اللہ کا تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ مان کر اس کے حکموں کو پورا کیا جائے یہ اللہ کے تعلق کا تقاضا ہے نیا بدونی خاجا سرا تم مستقل وہاں فرمائے بدونی خاجا سرا تم مستقل میری ہی عبادت کر رہو یہی سیدھا راستہ ہے یہ دعوت دی ہے اللہ کے حکم والی زندگی ہونا یہ سیدھا راستہ مانے بدونی خاضہ سرا تم مستقل سراط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے تو اس میں گلیاں ہوتی ہیں اس میں اگر آدمی چلا گیا تو پٹک جائے گا سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا ہے اس لیے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا وہ ایمان اور عبادات کا راستہ ہے کہ ایمان اور عبادت کے راستے سے آدمی اللہ تک اس حال میں پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور یہی اصل مقصود ہے زندگی کا کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملنا ہو جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس یہی میں یار اس لیے یہ کام رہے گا ہمارا کہ ساری زندگی یہی کام رہے گا ہاں۔ ایمان اور ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اطاعت پھر اللہ کے اطاعت اور عبادت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں علم دیا ہے ایمان کے ساتھ علم دیا ہے نبیوں پر جو چیز اللہ کی طرف سے اترتی ہے وہ علم اترتا ہے وہ علم ایمان اور علم لے کر کے دنیا میں آتے ہیں کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو اور پھر اللہ کے تعلق کو پورا کرنے کے لیے اس کو سیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انما بوئشت و معلم مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے معلم بنا کر آپ کو اللہ نے دائی بھی بنایا ہے اور آپ کو اللہ نے معلم بھی بنایا تو بوئشت و دائی و معلم مجھ کو اللہ نے دائی بنا کر بھیجا کہ میں اللہ کے بندوں کو سراط مستقیم کی طرف بلاؤں گا سیدھے راستے کی طرف دعوت دوں گا چنانچہ پہلی محنت آپ نے یہی کی ہے کہ اللہ کے بندوں سے اللہ کا تعلق جڑ جاوے اس کی محنت کی ہے جب اللہ سے وہ جڑ گئے تو آگے ان کی تعلیم ان کو سکھانا ہے کہ زندگی کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اس لیے فرمایا بوئس تو دائی مجھے اللہ نے دائی بنایا اور اللہ نے آپ کو دائی بنایا یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی بنا کر بھیجنا یہ ہم پر انعام ہے ہم پر احسان ہے کہ ہم کو دعوت دلوائی جیسے کسی کو مہمان بلائے کہ ہمارے ہاں مہمان آئیے ولیمے میں آئیے عقیقے میں آئیے شادی میں آئیے ہاں، اس کو اکرام کہتے ہیں تو یہ اکرام خصوصاً ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ نبی بھیجا لقد من اللہ اس والی فیہم رسولا کہ اللہ نے خصوصاً ایمان والوں پر بڑا احسان کر دیا کہ ان کے لیے رسول بھیجا رسول تو سب کے لیے لیکن فائدہ یہ اٹھانے والی یہ ہے ایمان کی وجہ سے تو ایمان کی دعوت دلائی پہلے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کے تعلق کے کیا نتائج ہیں اللہ اپنے تعلق والوں کو کیا دیں گے یہ سمجھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے والوں کے لیے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے والوں کے لیے دنیا کی برکات ہے ہاں دنیا کی برکات ہے اور آخرت کے انعامات وہ الگ ہیں دنیا کی برکات دنیا کی برکات کے دو ہی سبب ہیں کہ اگر یہ دو سبب زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں تو آسمان زمین برکت چھوڑنے کے لیے اور برکت پہنچانے کے لیے تیار ہے دو ہی سبب زمین کی برکات آسمان کی برکات جو کہ برکات کی طرف ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ برکت ہو جائے برکت ہو جائے ہونی بھی چاہیے ہم بھی ہے کہ ہم بھی اللہ سے برکت مانگتے تھے تو برکت کے بہت ہیں تو برکت کے دو سبب بتائے ہاں، ایک سبب برکت کا ایمان یقین اور ایک سبب برکت کا اللہ کا تقوی اللہ کا خوف یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں زمین برکتیں دینے کے لیے آسمان برکتیں دینے کے لیے تیار ہے حلل قرا آمن و تقاؤ نہ علیہم نہ برکات میں نہ والارض یہ شہروں میں بستیوں میں اور آبادیوں میں رہنے والے لوگ اگر اپنی زندگیاں ایمان یقین والی بنائیں اور اپنی زندگی تقوی اور خدا کے خوف والی بنائیں تو ہم آسمان سے بھی برکتیں ان کو دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے جی ہاں یہ دونوں برکت دینے کے لیے آسمان اور زمین جب ان کے اندر یہ دو باتیں پائی جائیں ایک ایمان اور یقین صحیح کر لیں اللہ آخرت بڑی چیز ہے اللہ کی ذات آخرت پر ایمان جس کے نبیوں نے دعوت دی ہے نبیوں نے آخرت کو سمجھایا ہے وہ اصل ہے کیوں کہ اصل ٹھکانا انسان کا وہ اس کی آخرت ہے اس کے بعد اس کو آگے کہیں نہیں جانا ہے بس وہ آخرت ہے اس کے ساتھ نہیں ٹھکانا ہے یہ تو سبب ہے کہ اپنا ایمان اور یقین اللہ اور آخرت پر صحیح کرے کہ اللہ معبود پر حق ہے اور آخرت کیا آخرت ایک حقیقت ہے دنیا دھوکہ ہے دنیا دھوکہ ہے پائیدار نہیں ہے اور آخرت حق ہے اور پائیدار ہے اس لیے اس کا یقین اپنے اندر پیدا کرنا اور اس کے لیے تیاری کرنا تو برکت کا ایک سبب ایمان یقین ہے ایمان کی محنت سے ایمان کی دعوت سے اندر ایمان یقین کی تہیں جمے گی دلوں میں اور شک صبح نکل جائیں گے جی ہاں وش نکل جائیں گے جب ایمان کی محنت ہوگی تو ایمان کی تہیں اندر جمے گی وہ ایمان یقین اللہ کی طرف چلائے گا ایک چیز برکت لینے کے لیے کہ اندر ایمان اور یقین پیدا کرنا اللہ کے عوامل اللہ کے احکامات کو سنبھالنا اس کی محنت کرنا سیکھنے کی سکھانے کی پھیلانے کی یہ محنت تو ایمان یقین جب جمے گا اندر تو رخ اللہ کی طرف ہوگا اطاعت کی طرف ہوگا آبیداری کی طرف آئے گا دوسری چیز کہ اپنے اندر تقوا اور خدا کا خوف پیدا کریں ایمان اور تقوا برکت کے اسباب اپنے اندر خدا کا خوف اللہ تعالیٰ نے خوف دلانے والی باتیں سنائی ہے نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف دلانے والی باتیں سنائی کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف آوے اللہ کی پکڑ کا خوف اللہ کے عذاب کا خوف حالات کے بگڑ جانے کا خوف کہ حالات بگاڑ دیں گے اللہ تعالیٰ جی ہاں حالات بگاڑ کے بھی سزا دیتے ہیں اسباب چھین کے بھی سزا دیتے ہیں توفیق بھی چھین لیتے ہیں مختلف طریقے سے ہاں اس لیے اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈرے یعنی اپنے آپ کو پابند کریں تو ایمان اور اللہ کا ڈر یعنی تقوا یہ دو کہ یہ دو اللہ کی برکتوں کو لانے والی چیز ایمان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جتنا اندر ایمان یقین اللہ کی طرف دلوں میں جمتا ہے اپنے گروں کا اللہ کی طرف ہوتا ہے اس کے حکموں کے پورا کرنے کی طرف ہوتا ہے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی طرف ہوتا ہے وہ جتنا اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اتنا نافرمانیوں سے بچنے والی طاقت پیدا ہوگی ہر ایک کا الگ الگ سر جیسے بجلی کے دو وائر ہوتے ہیں ایجابی اور سلبی ایسے یہ دو وائر ہیں ایک ایمان کا وائر ایک تقوی کا وائر ایک ایمان کا وائر ایک تقوی کا وائر ایمان کا جو وائر ہے وہ اللہ کی طرف لے جائے گا تقوی کا جو وائر ہے سلبی ہے وہ نافرمانیوں سے بچائے گا یہ دونوں ضروری ہے بجلی کے وائروں کی طرح سے اس لیے کہا کہ زندگی میں اس کو حاصل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پورا ہوں گے اور زندگی برکتوں والی بنے گی وہ لو حل قور آمنو تفو لفت برکات یہ شہروں میں رہنے والے بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی کا اٹھان ایمان یقین پر اور اللہ کے تقوی اور خوف پر اٹھان جیسے زندگی اور اٹھان مالداری پر عیش پر راحت پر ہاں یہ اٹھان ہوتا ہے معیار بناتے ہیں اس کو اللہ کی دعوت یہ ہے کہ زندگی یہ زندگی ایمان اور اعتاد والی ایک اللہ ہے اسی سے تعلق ہے وہ راضی ہو جائے تو سب کچھ ہے وہ ناراض ہو جائے پھر کچھ نہیں ہے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک بات ایک خطبہ دیا ایک خطاب فرمایا ایک بیان دیا اس بیان کا ایک ٹکڑا یہ تھا اس بیان کا ایک ٹکڑا وہ کیا تھا وہ یہ تھا فرمایا من اسلح ما بینہ و بین اللہ اسلح اللہ ما بینہ و بین خلقی یہ ٹکڑا تھا کہ من اسلحہ ماں و بین اللہ اسلح اللہ ما ماں و بین خلقی کہ جو اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لے اللہ سے معاملہ ٹھیک ہو جائے جب اللہ سے معاملہ اوپر ٹھیک ہو گیا بندے کا تو اللہ تعالیٰ دوسرے تمام معاملات کو جس کا بندے سے تعلق ہے وہ تمام معاملات کو اللہ ٹھیک کر دے گا جی ہاں سو باتوں کی ایک بات سو چابیوں کی ایک چابی کہ اللہ سے معاملہ صحیح کرو پھر کہ نیچے کے سارے معاملہ صحیح ہو جائیں گے سارے حالات برکتوں والے ہو جائیں گے یہی ہے بلوانہ ہلال خورا آمن و تفاؤ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض مختصر راستہ کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے من اسلح ما بین ہو بین اللہ اسلح اللہ ما بین ہو بین خلق ہی کہ جو اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لے تو اللہ اس کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر لے لیکن جب اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے تو پھر نیچے کے معاملات بگڑتے ہیں نیچے کے معاملات بگڑتے ہیں کیوں کہ اوپر سے معاملہ بندے نے بگاڑ دیا ہے پھر مختلف قسم کی تکلیفیں پریشانیاں دشواریاں یہ پیدا ہوتی ہیں ہاں کیونکہ معاملہ اللہ سے صحیح نہیں رہا اس لیے ایک ہی دعوت ہے مانا بدونی ہادہ سرات مستقیم کہ میری عبادت پر قائم رہو یہی سیدھا راستہ ہے آج سیدھا راستہ پر آئے گا تو دیر سویر منزل کو پہنچ ہی جائے گا کیونکہ راستہ سیدھا ہے راستہ سیدھا ہے اس لیے وہ اپنی منزل کو اسے پہنچنا ہی پہنچنا ہے کبھی تیز سے پہنچے کبھی جلدی پہنچے پہنچنا ہی پہنچنا ہے اس لیے کامیاب ہونے کا راستہ ایک ہی ہے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی کے لیے دنیا میں آنے کا راستہ ایک یعنی ہر انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آئے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ بیٹھے بیٹھے سو گئے سو لیے بیٹھے بیٹھے نہیں سونا جی آپ کے پاس سننی ہے میں نے کہا نہیں دن کی بات دن کے لیے سننی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں تبلیغ میں تو سبق پڑھنا ہے اور سبق یاد کرنا ہے اور پھر سبق سنانا بھی ہے جی ہاں ہم ہزار سبق سناتے ہیں تو کارگزاری سناتے ہیں ہاں تو یہ کہتا تھا کہ مولانا محمد جس واپ اللہ علیہ فرماتے تھے انسان کے لیے دنیا میں آنے کا راستہ ایک کہ ہر آدمی دنیا میں ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے گا نبی ہو ولی ہو کوئی بھی ہو یا خلوق و کم فی وہ تو اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کریں گے تو ماں کے پیٹ میں پیدائش گئے سم مایو کرے جو کم پھر تمہیں صفر یعنی چھوٹا بچہ بنا کر اللہ سما سم تب لوگوں سو کہ تم جوانی کو پہنچو گے ایک ہی راستہ ہے پھر مرحلے آگے ہیں فرماتے تھے کہ دنیا میں آنے کا راستہ ایک جب دنیا میں آ گیا تو کامیابی کا راستہ بھی ایک ہاں۔ بہت سے راستے کامیابیوں کے نہیں ہے ایک ہی راستہ دنیا میں آنے کا راستہ ایک اور دنیا میں آ گیا تو کامیاب ہو کر نکلنے کا راستہ ایک ناکامی کے راستے تو بہت جیسے بھٹکنے کی گلیاں بہت تو منزل پر پہنچنے کے لیے ایک شار عام ہوتا ہے وہ ایک کوئی فائدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ پیدا کرنے کی دنیا میں آنے کا ایک راستہ جب دنیا میں آ گیا تو کامیاب ہونے کا راستہ ایک وہ ایمان کا راستہ وہ دین کا راستہ یہ کامیابی کا راستہ دین کے راستے پر زندگی آئی کہ بس یہ دھیرے دھیرے کامیاب ہو کر کے پہنچ جائے گا اس لیے اس راستے پر اپنے آپ کو آنا ہے اپنے آپ کو لگانا ہے دین کے راستے پر وہ دین ہے کیا چیز کہ دین میں سب سے پہلے چیز جیسے میں نے کہا کہ اللہ سے تعلق اللہ سے ایمان اللہ پر ایمان یہ پہلی بنیاد ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے دوسرے نمبر میں کہ پھر دوسرے نمبر میں اللہ کی عبادت ہے جو زندگی کی ذمہ داری ہے اور جناتوں کو اور انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے کوئی دوسرا کام ان کے ذمے نہیں کیا صاف لفظوں میں فرمایا میں نے جناتوں کو انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے مما خلقت الجن والانس لیا بہت میں نے صرف اور صرف ان کو میری عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے ان کی پیدا ہونے کی کوئی دوسری ضرورت نہیں یہ ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کی وجہ سے انعام اللہ نے یہ کیا ہے کہ تمام مخلوق کو اللہ نے ہمارے کام میں لگا دیا کہ تمام مخلوق تمہارے کام کے لیے اور تم اللہ کے کام کے لیے یہ ترتیب ہے تمام مخلوق تمہارے کام کے لیے تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کر دیا وہ خلق الت ہوں فل افدے جمیاں خطا کا رکھو معافی سماج والا تو آسمان زمین کی تمام چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے یعنی تمہارے کام میں لگا رکھی ہے کیونکہ خالی پیدا نہیں کیا ہے بلکہ پیدا کرنے کے بعد ان کو مشخر کیا ہے یہ بھی ہے اللہ کی کتاب میں تمام چیزوں کو مشخر کیا مسخر کیا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کام میں لگایا زمین ہو آسمان ہو چاند ہو سورج ہو ہوا ہو پانی ہو جانور ہو لوہا لکڑا ہر چیز تمہارے کام کے لیے تیار ہو کوئی چیز انکار نہیں کرے گی کوئی چیز ہڑتال نہیں کرے گی کہ ہم نہیں کرتے ہاں جیسے مزدور ہلکا کرتے ہیں نوکر ہڑتال کرتے ہیں کوئی مخلوق ہڑتال نہیں کرے گی ان کو پابند کیا گیا ہے قدرتی طور پر اس کو تشہیر کہتے ہیں قرآن کریم کے الفاظ میں کہ تم مسخر کیا ہے یعنی کام میں لگا دیا ہے ہاں، آسمان اور زمین کی تمام چیزیں تمہارے کام میں اور ایسے کام میں جس کام کی تم کو بھی خبر نہیں ہے ہاں، اللہ کے تمہیں خبر نہیں ہے کہ تم کتنی چیزوں کے محتاج ہو کن چیزوں کے محتاج ہو وہ تمہارے کام کے لیے وہ تیار ہے حتیٰ کہ سمندروں کو کہ سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا تو سخر الحکم البہر اللہ نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہاں کتنی بڑی مخلوق ہے سمندر جب پانی کے جہاز سے سفر کرے تو دیکھے آدمی کہ سمندر کتنی بڑی مخلوق ہے جتنی زمین ہے اسے تین گنا پانی ہے جب جہاز اندر جاتا ہے پانی میں پھر دنیا نظر نہیں آتی پانی ہی پانی ہے جہاں تک نظر جا رہا ہے کوئی جھاڑ پہاڑ کچھ نظر نہیں آئے اتنی بڑی مخلوق اس مخلوق کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا ہے سمندروں سے انسانی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے خالی مچھلی کا نہیں مچھلی بھی لے گی موتی بھی لے گی تجارت بھی کرے گی ہاں سمندروں کے راستے سے کوئی بڑا کام ہوتا ہے کیوں کہ سمندر کو کام میں لگایا ہے اب سمندر کچھ نہیں کہتا ان کے ان کے جہاز چلتے ہیں انسانوں کے سمندر کا پانی کو پھاڑ دو تت کبھی ہے مباح تم تم جہازوں کو کشتیاں کو دیکھو گے کہ وہ سمندر کا پانی چیرتا ہوا جاتا کشتیاں اور جہاز پانی کو چیرتے ہوئے نکل جاتے کیوں اللہ نے اس کو پابند کیا یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے صرف اس لیے کہ تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا یہ دعوت ہے صاف لفظوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان دنیا خلقت قتل یہ دنیا شاہی تمہارے لیے پیدا کر دی گئی وہ ان کم خلق تم لر اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا تمہاری منزل آخرت ہے تمہیں آخرت میں اللہ لے جائیں گے اس لیے اپنی دنیا کو آخرت کے لیے سنبھالو اپنی دنیا کو آخرت کے لیے سنبھالو تاکہ دنیا سے آخرت بن جائے یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ دنیا سے دنیا بنانے کا تو رواج ہے اور چلی رہی ہے دنیا سے دنیا بناتے ہیں مال سے مال بناتے ہیں پھر مال سے مال کماتے ہیں مال سے عمارت بنائیں گے پھر عمارت سے مال کمائیں گے یہ ہے یہ معروف ہے آگے کی دعوت یہ ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ یہ اللہ کے صاف لفظوں میں دعوت ہے جس کو دنیا ملے وہ اپنی دنیا سے آخرت بناوے وقت بے فیما تا اللہ دار آخرا ولا تنس نصیب شاہ کہ اپنی دنیا سے آخرت تلاش کر لو اپنی دنیا سے آخرت بنا لو اپنا حصہ مت بھولنا کیونکہ یہاں سے یہ جائے گا چھوڑ کے دنیا کو دنیا چھوٹ جاتی ہے چھوڑ بھی دیتا ہے دونوں باتیں ہوتی ہیں تو اپنا حصہ کوئی نہ بھولے اپنا حصہ لے کر کے جا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں فرماتے تھے کہ آدمی کا بچہ یہ کہتا ہے کہ میرا میرا ہاں یہ دعوے ہوتے ہیں یہ دعوے ہوتے ہیں دنیا کی چیزوں پر کہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے اور حالانکہ اس کا فرمایا کچھ نہیں اس کا نہیں ہے نہیں سل ہو مال تین شکلیں ہیں انسان کو اپنی دنیا سے نفع اٹھانے کی تین شکلیں فرمایا کہ جو کھا لیا ختم کیا وہ اس کا ہو گیا پہن لیا پرانا کر دیا وہ اس کا ہو گیا کہ دنیا کی چیزوں کا استعمال کر لیا کھانا پہننے کی مثال کے طور پر کہا ہے کہ دنیا کی چیزوں کا استعمال کر لیا کیونکہ دنیا کو کوئی اپنے سر پر اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتا بلکہ دنیا کے اسباب سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کھانے کی چیز کو کھائے گا پینے کی چیز کو پیے گا پہننے کی چیز کو پہنے گا سواری کی چیز پر سواری کرے گا اس کو متا کہتے ہیں کہ اپنی دنیا سے فائدہ اٹھا لیا کھا لیا پی لیا تو یہ اس کا ہو گیا کچھ چیزوں کو اپنے پیٹ میں ڈال لیا کچھ چیزوں کو اپنی ذات پر ڈال دیا فائدہ اٹھا لیا تو یہ ہوا کھا لیا پی لیا پہن لیا پرانا ہو گیا یہ اس کا ہو گیا تیسرا کہ ماں تصدا کا یہ جو اللہ کے نام کام پر لگایا یہ اس کا ہے اور یہ باقی رہنے والا ہے باقی باقی رہنے والا نبا ختم ہونے ختم ہو گیا ہو تو دنیا کا نفع کہ دنیا کا نفع حقیقت میں یہ ہے کہ دنیا سے آخرت بنائی جائے یہ اللہ کی دعوت ہے یہ اللہ کی تعلیم ہے وہ سمجھدار بھی وہی ہے جو دنیا سے آخرت بنا اسی کو سمجھدار کہا ہے کہ جو دنیا سے آخرت بناوے فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز ہاں جلدی ختم ہونے والی چیز ہے کہ اس کو ایسا استعمال کرو کہ اس کی زندگی بڑھ جائے یہ عقل مندی کی بات ہے ہنر مندی کی بات ہے کہ فانی چیز سے باقی کو بناؤ اس نے فرمایا کہ الکیے سو مندانا نقص ہوں وہ عامل الم آباد الموت سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے ہاں۔ اپنی ذات پر قابو کرے کیا مطلب ہے قابو کرنے کا کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عامل بعد الموت موت کے بعد کام آوے ایسا عمل اپنی ذات پر قابو کر کے یاد کرے دنیا سے آخرت بناوے کیونکہ موت کے بعد آخرت کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں موت کے بعد موت سے ہی آخرت کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں برزخ ہے میشر ہے آخرت ہے یہ تین برزخ اسے کہتے ہیں جو موت سے قیامت تک کا زمانہ یہ برزک کہلاتا ہے بیچ کا کہ دنیا بھی نہیں ہے ابھی آخرت بھی نہیں شروع ہوئی یہ برزک ہے قبر کا زمانہ لمبا زمانہ پھر قبر کے بعد قبر کے بعد محشر ہے قیامت تک میں پچاس پچاس ہزار سال کا زمانہ اور جب یہ زمانہ ختم ہوگا پھر آخرت شروع ہوگی اس کو ختم ہونا نہیں ہے تو اس کے لیے کام کرنے والا اس کے لیے عمل کرنے والا آدمی سمجھدار کہ جو دنیا تم کو ملی ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ وقت گئی فیما آتا کل الآخرہ ولا تنسا نصیب من دنیا کہ تجھ کو اللہ نے دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لی دنیا بھی دے رہی ہے آخرت بھی دے رہی ہاں آخرت بنانے کے لیے آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ایمان اور علم دو چیزیں اتاری ان دونوں کے بغیر آخرت نہیں بنتی ایمان علم ایمان علم ایمان اللہ سے تعلق کا نام ہے اور اللہ نے جتنی خبریں دی ہیں اس کو سچ ماننا یہ ایمان ہے اللہ سے تعلق پیدا کر کے اللہ کی باتوں کو سچ مانا اس پر یقین کریں پھر اللہ نے ہمارے لیے علم اتارا ہے وہ علم کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے ہے ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے نہیں ہے ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے دوسرے ہے دنیا کے علوم میں وہ فنون کہلاتے ہیں ضرور لوہے سے یہ ہوگا لکڑی سے یہ ہوگا بجلی سے یہ ہوگا وہ وہ ضروریات زندگی کے لیے ہے یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے اتارا ہے وہ آخرت کی کامیابیوں کے لیے ہے اس لیے اس کا سیکھنا ضروری قرار دیا کہ دین کا علم سیکھو تاکہ اپنی دنیا سے آخرت بنانا آوے اگر یہ علم نہیں سیکھا ہے تو دنیا سے آخرت نہیں بنے گی جہالت رہے گی وہ جاہل کہ جاہل آدمی ایسا ہے جیسے نابینا کہ دنیا میں کتنی رونق ہے لیکن نابینا کے لیے کچھ نہیں ہے کتنی چمک دمک ہے نابینا کے لیے کچھ نہیں وہ آواز سنتا ہے بس کیوں اس کے نہیں ہے ایسے ہی آدمی میں اپنے دین کا علم نہیں ہے ایمان کے ساتھ کہ وہ ایسا ہے کہ وہ ناپینا ہے اس سے کچھ خبر نہیں اس لیے اللہ نے آخرت بنانے کے لیے پہلی چیز ایمان عطا فرمائی دوسری چیز عطا فرمائی کہ علم دین کے دین سیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا کہ دین سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے ہم کو ہاں کس چیز کی تعلیم دی ہے ایک تو اللہ کی عبادت کی تعلیم دی سب سے پہلے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہوا کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کی اللہ کی عبادت کرو جب کوئی آدمی اسلام قبول کرتا تھا تو اس کو نماز سکھائی جاتی تھی اور قرآن سکھایا جاتا تھا یہ دو چیزیں کوئی بھی صحابہ کے طور پر المقاک مل القرآن اپنے بھائی کو قرآن سکھاؤ قرآن اللہ کا علم ہے اس میں اللہ کی منشا اور مرضی کی باتیں ہیں اللہ کس بات سے راضی ہے کس بات سے ناز زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ذمہ داری پوری کرنے کے کیا نتائج ہیں پوری کرے تو کیا نتائج پوری نہ کرے زندگی کی ذمہ داریاں تو کیا نتائج وہ باتیں پرانے پاک میں ہیں پھر جنہوں نے ذمہ داریاں پوری کی ان کے لیے کیسے کیسے حالات آئے اچھے اور مبارک اور جنہوں نے نہیں پوری کی ان کے لیے کیسے حالات آئے خطرناک یہ پرانے پاک میں جب کوئی آدمی ایمان لاتا تھا منایا جاتا تھا علم و اقاق و مل قرآن اپنے بھائی کو قرآن کی تعلیم دو تو قرآن سیکھتے تھے تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ میں آ رہی ہیں ایمان کی ذمہ داریاں سمجھ میں آ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم ہوا تو صحابہ کو مدینے کی ہجرت کی اجازت دی ہم مدینہ جا رہے ہیں کیوں کہ مدینے والوں نے سب سے پہلے ایمان کی ذمہ داری قبول کی تھی تو وہاں ایمان کا چرچا ہو رہا تھا ایمان والے بن رہے تھے لوگ تو اب ان کو علم کی ضرورت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب پر ایک آدمی مصب ابن عمیر کو بھیجا وہ طلب لے کر آئے کہ ہم کو اللہ نے ایمان دیا ہے ہم ایمان لائے ہیں اب ہم کو علم کی ضرورت ہے ہاں ایمان کے ساتھ دین کا علم سب زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہوگی نہیں تو جہالت سے ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی رسمی باتیں ہوگی رواجی باتیں ہوگی رسم رواج سے کچھ نہیں ہوتا رسم رواج کا پیدا ہونا یہ دین کے مٹنے کی علامت ہے کہ زندگیوں میں رسم رواج آ گئے کہ اس کا دین مٹ گیا ابھی ایک رسم رواج ہے جس کو لے کر زندگی ان کی چل رہی ہے رسم و رواج کا پیدا ہو جانا حکموں کے جواب مقابلے میں یہ دین کے مٹنے کی علامت ہے یہ دین مٹ گیا ہے آج وہی ہے تو جاہلیت میں بھی بہت سے رسم رواج تھے اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایمان کی دعوت دی اللہ اور آخرت سمجھایا تو اب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ہم کو اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سیکھنی چاہیے ذمہ داریوں کی بات معلوم ہونی چاہیے تو مدینے والوں نے آ کر کے یہ درخواست کی کہ دعوت تو ہم کو پہنچ گئی ہے اور ہم ایمان لائے ہیں اب ہمیں ضرورت ہے ہمیں کوئی دین سکھاوے کوئی ہمیں دین سکھاوے کہ آگے کیا ذمہ داری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے مصبن عمیر کو چھانٹا ہے جیسے آپ بندہ چھانٹتے ہیں بھائی بیرون میں کون جاوے بیرون کا تفقد ہوگا ان کی شرطیں ہوگی بیرون جانے کی ان کے قوائف ہوں گے بیرون جانے کے ہاں۔ تو مصبن عمیر کو چھانٹا گیا یہ جوان آدمی ہے جوان آدمی قربانی والا آدمی مالدار ماں باپ کا بیٹا لیکن بیٹے کو ماں باپ نے نکال دیا ہاں، تو یہ اپنے ایمان پر قائم ہے تنگی ترشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ان کا انتخاب ہوا کہ یہ جائے گا اب مصب ابن میں نے مدینے کا سفر کیا حاجیوں کے ساتھ حاجی واپس جا رہے تھے مکے سے ان کے ساتھ گئے کیوں کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دینی ہے دعوت اور تعلیم نبیوں کے خاص اعمال ہیں لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے جو دعوت قبول کریں گے ان کی تعلیم یعنی ان کو دین سکھانا ہوگا کہ وہ دین سیکھیں یہ ان کو سکھاوے ہاں اس کے بغیر دعوت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا دعوت کا یہی تقاضا ہے کہ جب اللہ کے دن کی دعوت قبول کی ہے تو آپ دعوت کی ذمہ داریاں سیکھو کہ دعوت کی کیا ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہم کو دعوت دی ہے ہم نے دعوت قبول کی ہے ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو مسلمان ہونے کی کیا ذمہ داری اپنی ذمہ داریوں کو جاننا یہ علم میں ہے اس لیے انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اب ہم کو اپنی زندگی کی باقی ذمہ داریوں کو سمجھانے والا کوئی آدمی دیجیے جی ہاں دین سیکھنا اور سکھانا یہ اتنا ہی ضروری ہے جس زمین کے لیے پانی ہونا ضروری ہے اگر زمین پر پانی پڑا تو زمین اپنی خیرات ہوگا یہ بھی ایسے ہی زندگی کو علم ملا تو پھر زندگی کی ذمہ داریاں وہ تر و تازہ ہوگی دین کا علم نہیں ہے تو زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوگی جہالت کی وجہ سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ جو ہے بڑے خسارے کی بات ہے اس لیے ہمارے دین نے دین کو سیکھنا ضروری قرار دیا خود بھی سیکھو اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ یہ کہا اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ یا یوحلدینش انفسکم و اہلی کم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دو کی آگ سے بچاؤ یہ حکم دو دوزک کی آگ سے بچاؤ کہ دو کی آگ سے کیسے بچائیں گے دو کی آگ تو چیک نہیں ہے حکم کہ ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دو کی آگ سے بچاؤ حضرت علی فرماتے تھے آیت کا مطلب یہ ہے دو کی آگ سے بچانے کا کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ اپنے اہل ویال کو اپنے اولاد کو دین سکھاؤ دین سیکھیں گے تو دین کی ذمہ داریاں سامنے آئے گی دین نہیں سیکھا تو دین کی ذمہ داری سامنے نہیں ہوگی دین سیکھ کر اپنے آپ کو اس کا پابند کرے یہ دو دس سے بچے کا راج تھا لیے مدینے والوں نے یہ تقاضا کیا کہ ہمارے پاس کوئی آدمی آوے کہ جو ہمیں دین سکھاوے اب ان میں طلب پیدا ہو گئی یہی اصلی غرض ہے کہ دین کی دعوت اس لیے دیں گے لوگوں کو فضائل سنا کر تاکہ ان میں طلب آ گئے اب طلب کے ساتھ کوئی چیز لی جائے گی وہ انجام کو پہنچے گی بغیر طلب کے کوئی چیز دی تو وہ انجام کو نہیں پہنچتی نبیوں کا یہ طریقہ ہے کہ لوگوں میں دین کی طلب پیدا کراؤ آخرت کی فکر پیدا کراؤ اپنی دعوت کے ذریعے سے فضائل کے ذریعے سے ترغیب کے ذریعے سے پھر وہ طلب کے ساتھ دین لیں گے جسے بیمار طلب کے ساتھ دوا لیتا ہے علاج کی ترکیبوں پر عمل کرتا ہے کیوں کہ اس کو اپنی تندرستی کی طلب ہے کہ میری صحت ہو جاوے جب اس کو اپنی صحت کی طلب پیدا ہوئی تو وہ ایجاد کی تمام ترکیبوں کو اختیار کرے گا اس کے لیے دشوار نہیں ہے دعوت کا یہی راستہ ہے کہ ہم ایمان کی دعوت دیں گے اللہ کے انعامات اکرامات فضائل کے ذریعے سے سمجھائیں گے تاکہ ایک مسلمان اپنے دین کی حقیقت سمجھ کر وہ دین کے لیے فکر مند ہو جائے آخرت کے لیے فکر مند ہو جاوے جب آخرت کے لیے فکر مند ہوگا تو وہ خود پوچھے گا کہ مجھے آخرت کے لیے کیا کرنا چاہیے اس لیے پہلا کام دین کی طلب پیدا کرانا انبیاء کرام طلب پیدا کرانے کے لیے لوگ دعوت کی محنت کرتے تھے دعوت میں اللہ کے انعام اکرام آخرت یہ سمجھاتے تھے پھر جو قبول کرتا تھا دعوت کو وہ اپنی آخرت کے لیے اپنا دین پر چلنا دین کو سیکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا یہی طریقہ ہے بنیادی اسے دین سب کے لیے آسان ہو جائے گا دیہات والوں کے لیے شہر والوں کے لیے سادہ طریقہ دین کی طلب پیدا کراؤ پھر وہ خود دین سے گئے ہمارے یہاں پنجاب ہریانے کا علاقہ ہے بہت سالوں کی بات ہے میں عربوں کی جماعت لے کر گیا وہاں دیہات وہ جانور پالتے ہیں مویشی پالتے ہیں یہ چالیس سال پہلے کی بات ہے اب تو الحمدللہ وہاں بھی رونق آ گئی تو وہاں میں نے دیکھا کہ بجٹ کی نماز ہو گئی تو چھوٹے چھوٹے ہلکے بنا کر لوگ بیٹھ گئے مسجد میں نے امام صاحب سے پوچھا یہ چھوٹے چھوٹے ہلکے بنا کر کیا کرتے یہ چھوٹے چھوٹے ہلکے بنا کر اپنی نماز اپنی ضروری باتیں سیکھتے ہیں یہ روزانہ اس طرح کا عمومی مدرسہ کوئی کتاب نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی کلاش نہیں ہے کچھ یہ روزانہ ابھی آٹھ بجے تک اپنا کام کریں گے جب آٹھ بج جائیں گے تو اپنے جانور لے کر پھر جنگلوں میں چلے جائیں گے پھر ان کے پاس دن میں وقت نہیں ہے یہی وقت ہے تو اس کی وجہ سے وہ جتنی باتیں ان کو بتائی گئی ہے یہ ان کو یاد کرتے ہیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں شام میں جب سیکھ سکھا کر آئیں گے تو یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں یا اپنے جانوروں کو لے کر جائیں گے جب واپس آئیں گے تو پھر یہی جو سیکھی باتیں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو سکھا دیں گے ان کے ماں باپ کو بھی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے جماعتوں میں سیکھا ہے ایک طرح کا مدرسہ بغیر کسی نظام کے عمومی طریقہ دعوت کے ذریعے سے جو عمومی طریقہ دین کا آیا صحبت سے دین سیکھنا صحبت محنت صحبت محنت یہ ہمارا طریقہ ہے دعوت کا طریقہ ایک دوسرے کی صحبت میں رہو ایک دوسرے کی صحبت سے سیکھو ایک ہاں دعوت کے ذریعے سے تو وہ تو بیٹھ کر کے سیکھ رہے ہیں کہ اب آٹھ بجے سے ایک تک رہیں گے پھر چلے جائیں گے اپنے جانوروں کو لے کر کے اور پھر شام کو آئیں گے ان کے ماں باپ کے پاس اگر نہیں ہے تو ماں باپ کو بھی یہ لوگ سکھاتے ہیں یہاں ہلکے بناتے ہیں وہاں گھر میں بھی سکھاتے ہیں اتنا آسان طریقہ یا یو کم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے حلیال کو دو دو سے بچاؤ یہ دو سے بچاؤ اگر باپ نے نماز نہیں سیکھی ہے تو وہ اگر باپ کی خدمت والے گا ان کے پاؤں گا اور پھر یہ کہے گا ابا آپ نے تو سورے فاتحہ سناؤ کہ بیٹا میرے تو یاد نہیں ہے کہ میں اس میں سکھاؤں تو یوں ان کے پاؤں دب پر اپنے باپ کو اپنے باپ کو سورے فاتحہ سکھاؤ یہ چالیس سال پہلے کی بات ہے اب تو بہت فرق آ گیا عمومی طریقہ اپنے دین کے سیکھنے کا صحبت سے خدمت سے اخلاق سے دین سکھاؤ کوئی لینا لینا نہیں ہاں، طلب آ گئی اب طلب کے بعد دینا لینا آسان تو میں یہ کہتا تھا کہ مصفل عمیر کے بارے میں یہ طے ہوا ان کی طلب پر کہ مصفل عمیر مدینے جائیں گے اور یہ لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیں گے دین بھی سکھائیں گے یہ پہلا آدمی ہے جو پورے سال کے لیے گیا ہے جیسے لوگ سال دیتے ہیں یہ پہلا آدمی ہے جو ایک سال کے لیے اللہ کے راستے میں گیا ہے حد سے حد تک وہاں رہے اس حج میں گئے تھے اصل حق میں واپس آئے ایک سال رہے مدینہ منو میں تین کچھ تین سکھانے کے لیے بھیجا گیا انہوں نے جا کے دین کی دعوت بھی لوگوں دعوت دیتے تھے لوگوں کو جو جاننے والے تھے وہ ملاقاتوں میں لے جاتے تھے کوئی ملاقات کے لیے لے جانے والا نہ ہو تو جو جگہ ان کے لیے بنائی تھی کیونکہ مسجد تو تھی نہیں مسلح بھی نہیں تھا مرکز بھی نہیں تھا یہ تین چیزیں جو اب ہیں وہ نہیں تھی مدینے میں نہ مرکز تھا نہ مسلح نہ مسجد مسجد نبی بعد میں بنی حضور کے تشریف میں جانے بعد ان کو ایک جگہ دی تھی کھجوروں کا درخت تھا اس میں کنواں وغیرہ تھا وہ وہاں رہتے تھے مسجد نبی کے سامنے وہ جگہ تھی اب جو مسجد نبی ہے اس کے سامنے تو وہ وہاں رہتے تھے ملاقات والے آئے لے گئے تو ملاقاتیں کی ملاقات کر کے لوگوں کو دعوت دی ملاقات والے نہیں آئے تو تو وہ اپنی جگہ بیٹھ کر کے زور سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اس سیرت میں لکھا ہے جب کوئی نہیں ہے ملاقات میں لے جانا تو قرآن پاک پڑھتے تھے روز ان کی تلاوت سن کر لوگ آ جاتے تھے پھر کون ہے کون آدمی آیا ہے کیا پڑھ رہا ہے اب دیکھا آپ لوگ آئے تو آپ پھر قرآن پاک کی تلاوت ان کو دعوت دیتے تھے اس طرح انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک سال کام کیا دعوت بھی دی تعلیم بھی دی دعوت بھی دی تعلیم بھی دی تعلیم قرآن پاک کی اللہ کے حکام کی کہ اللہ کے یہ حکم ہے اللہ قرآن پاک پڑھایا ایک تو ہم ہماری ہم تو قرآن صاحب پڑھ لیتے ہیں نہ ذرا وہ قرآن پاک کو پڑھتے بھی تھے اور قرآن پاک کا جو معنی مطلب ہے قرآن پاک کی طرف سے جو ذمہ داری آتی ہے وہ بھی سمجھاتے تھے اس لیے انہوں نے ایک سال میں یہ سارا کام کیا کہ لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دی لوگوں کو دعوت بھی دی یہاں تک کہ مدینے کے رہنے والوں کی اکثریت دین میں داخل ہو گئی دعوت اور تعلیم دعوت دعوت علم کے ساتھ ہوتی ہے اور علم دعوت کے ساتھ ہوتا ہے اس سے اس کا پھیلاوا ہوتا ہے تقاضے زندگی کے سمجھ میں آتے ہیں دعوت تعلیم کے ساتھ تعلیم دعوت کے ساتھ علم دعوت کے ساتھ دعوت علم کے ساتھ طرح ہے اس کا نفع یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر دینداری آئی مدینے کی اکثریت اللہ کے حکموں پر چلنے والی بنی تو زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محنت دی ہے اور علم والا راستہ بتایا ہے جو علم اللہ تعالیٰ نبیوں پر اتارتے ہیں اس کی بڑی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس علم کو سیکھ کر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا حقوق ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں ان حقوق کی اس علم میں تعلیم دی گئی ہے نبیوں کے علم میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسانوں پر کیا حقوق ہیں ایک دوسرے کے اللہ کے کیا حقوق ہیں رسول کے کیا حقوق ہیں ان کے آپس کے کیا حقوق ہیں اس کی تعلیم بنیادی ہے اللہ کے نبیوں والے علم میں حقوق کی معرفت پر اگر علم دین نہیں ہوگا تو وہ ایک دوسرے کا حق نہیں پہچانیں گے اللہ کا حق بھی نہیں پہچانیں گے کہ اللہ کا کیا حق ہے یہاں تک کہ اپنی ذات کا بھی حق نہیں جانتے کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے جی ہاں ہاں اپنی حاجت راحت کو سب جمجیں کہ میری یہ ضرورت ہے میری یہ راحت ہے میری یہ ضرورت ہے میری راحت راحت ضرورت اسی میں زندگی ختم ہو جائے گی اس کو متا یہ دنیا کہتے ہیں کہ راحت ضرورت راحت زندگی پوری ہو گئی کیا حق تھا اللہ کی طرف سے اللہ کا کیا حق تھا رسول کا کیا حق تھا آپس کے کیا حقوق تھے یہ نہیں ہوگا یہ جب دین سیکھیں گے یہ اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے اور آخرت بدلا پانے کی جگہ بنایا ہے یہ ترتیب ہے یہ ترتیب ہے اللہ کی طرف سے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ آخرت بدلا پانے کی جگہ جو حقوق کو جان کر سمجھ کر حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلا پائے گا اور جس نے حقوق ادا نہیں کی وہ گرفتار ہوگا یہ کیوں حق ادا نہیں ہوا اس لیے ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے دین ہمیں میرے دوستو یہ بتاوے گا کہ اللہ کی طرف سے جتنی نعمتیں ہم کو ملی ہیں زندگی کی نعمت مال کی نعمت اولاد کی نعمت جتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے ان کے بارے میں دین یہ سمجھائے گا کہ یہ چیزیں اللہ کی نعمت بھی ہے اللہ کی امانت بھی ہے یہ دوسرا رخ امانت کا عام طور پر ذہنوں میں نہیں ہوتا کہ میرا مال میرے پاس اللہ کی امانت ہے میری اولاد میرے پاس اللہ کی امانت ہے میری حیات میرے پاس اللہ کی امانت ہے میری تندرستی امانت ہے یہ ذہن میں نہیں ہوتا یہ نبی بتائیں گے نبیوں نے یہ بتایا ہے اپنی تبلیغ میں کہ نعمتیں جس طرح نعمتیں ہیں وہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں آپ فضائل کی کتابیں پڑھتے ہو شیخ رحمت اللہ علیہ لکھی ہے اس میں شیخ نے یہ بات بہت وسط کے ساتھ لکھی کہ دنیا کی نعمتیں اللہ کی امانتیں ہیں دنیا کی نعمتیں اللہ کی امانتیں ہیں ہاں اس کو امانت بنا کر دیا گیا ہے خالی نعمت انعام بنا کر نہیں دیا گیا ہے کیوں کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے جب یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے تو یہ چیزیں امانت میں اس لیے دی ہے کہ ان امانتوں سے حق ادا کر کے ہمارے پاس آؤ یہ امانتیں حق ادا کرنے کے لیے دی جیسے نوکروں کو بہت سی چیزیں دی جاتی ہے سرکاری نوکروں کو سرکاری گاڑیاں ملتی ہے سرکاری گھوڑے ملتے ہیں سپاہیوں کو وہ گھوڑے پر سوال تو وہ گھوڑے ان کے نہیں ہیں وہ گھوڑے سرکاری ہیں امانت ہے وہ سرکاری کام کے لیے ہی ہے دوسرے کام کے لیے نہیں اللہ سر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان کی زندگی ایسی ہے جیسے فوجی کی زندگی فوجی کے پاس ہر چیز جو ہوتی ہے وہ سرکاری اور سرکاری کام کے لیے اس کا پوشاک بھی فوجی کا پوشاک فوجی کی سواریاں فوج کی ہر چیز اس کے پاس ہے کہ وہ ملک کے لیے ملک کی خدمت کے لیے اس کے اپنے لیے نہیں بندوق اپنے لیے نہیں کہ شکار کرے بندوق سے گھوڑا اپنے لیے نہیں کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے بہترین گھوڑے ہوتے ہیں سرکاری تو وہ سرکاری کام کے لیے مولانا نیا اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان کی زندگی فوج کی زندگی کہ فوج کی ہر چیز کہ فوج کی ہر چیز ملک کے لیے اس کے اپنے لیے نہیں اس کے پاس وہ امانت ہے اس کے پاس حساب ہے اس کے دل میں حساب ہے ایسے ہی میرے دوستوں دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ بے شک نعمتیں ہیں اولاد ہو مال ہو تندرستی ہو آنکھیں ہو کان ہو یہ سب نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے اللہ نے دی ہے کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے وما بكم من نعمت فمن اللہ تمہارے پاس جو نعمت ہے تمہارے ساتھ جو نعمت ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے آئی ہے اور کسی نے نہیں دی اور اللہ دیتے ہیں بغیر مانگے ہاں، اپنی طرف سے ہی پہل کرتے ہیں دینے میں مانگنے کا انتظار نہیں کرتے یہ اللہ کی عادت ہے سنت ہے اللہ کی کہ وہ مانگنے کا انتظار نہیں کریں گے کیوں کہ اللہ شان کریم ہے کریم مانگنے کا انتظار نہیں کرتا شکی مانگنے پر دے دیتا ہے لیکن کریم کہ کریم تو مانگے بغیر دے سچی ضرورت سمجھ کر دے چاہے کہ اس کو اتنی ضرورت ہے سنجے دو اس کو اور کریم ضرورت کے حساب سے نہیں دیتا کریم تو اپنی شان سے دیتا ہے جتنی اللہ کی شان بڑی اتنی اس کی داد اور دہیش بڑی تو یہ فرق ہے کہ اللہ اللہ کا معاملہ اپنے مخلوق کے ساتھ کرم کا ہے کرم کرنا ہے مخلوق پر یہ اللہ شان ہے بخشش کرنی ہے مخلوق پر یہ اللہ شان ہے من نہ کردم کلکتہ سو دے کنم بلکہ بر بربند جو دے کنم ہاں ایک اللہ والے کی یہ بات ہے شاعری نہیں ہے من نہ کردم کلکتا سو دے کنم بلکہ تھا بربند جو دے کنم میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں رچایا ہے کہ میں اس سے اپنا کوئی فائدہ حاصل کروں مجھے اسے کوئی فائدے کا نہیں بلکہ میں نے ان تمام مخلوق کو اس لیے رچایا بچایا ہے کہ اپنا جود اور کرم ان کے اوپر کروں اپنی رحمتیں اپنی بخشیں اپنا اکرام یہ ان کے ساتھ کرنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذکر میں اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ میا مفت قبل استحقاقها اللهم یا مبتع النعم قبل استحقاقها اے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروع کرے بغیر کسی کے استحقاق کے اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے سارا جو سب کچھ اللہ کا ہے پھر بھی اللہ دیتے ہیں یہ کہ اللہ کے کرم کی شان ہے یہ اس کی شان ہے کہ اپنے کرم سے یہ نعمتیں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے اور بڑھاتے رہیں گے ہاں قیامت کے قریب مال بڑھ جائے گا حدیث میں کہ جب قیامت قریب آئے گی تو مال کی ریل پیل خوب دنیا خوب دیں گے مال جیسے اس طرح مال بڑھ رہا ہے تو مال دیں گے کہ مال اللہ کی ایک نعمت ہے اور مال اللہ کی ایک امانت ہے کہ مال کیوں دیا گیا ہے مال کیوں دیا گیا ہے کیا ایش کرنے کے لیے دیا گیا ہے یا غافل ہونے کے لیے دیا گیا ہے کہ نہیں مال کے بارے میں فرمایا کہ مال بہترین سہارا ہے نعم المعون کہ مال کہ مال اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ مال زندگی کا بہترین سہارا آدمی کے پاس مال ہو تو زندگی کا بہترین سہارا ہے ہر کام میں یہ کام آئے گا ضرورت پوری کرنے میں تکلیف دور کرنے میں مال کام آئے گا اس نے کہا کہ مال بہترین سہارا ہے اس مال کو پیدا کیوں کیا ہے اور کیوں دیا ہے یہ سہارا کہ اصلا یہ سہارا حقوق ادا کرنے کے لیے دیا ہے علم اور مال ان کا تعلق حقوق سے ہے علم بھی اس لیے دیا ہے تاکہ حقوق کی تعلیم ملے علم یہ کہے گا یہ حق ہے یہ حق ہے یہ حق ہے پھر مال سے اس حق کو ادا کریں گے جان کی طاقت مال کی طاقت یہ دو طاقتیں آدمی کے پاس ہے جان یہ سر سے لے کے پاؤں تک یہ جانی طاقت دوسری مالی طاقت یہ دو طاقتیں اللہ کی طرف سے انسان کو دی گئی ہے اور ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ہدایت دی گئی ہے کہ اپنی جان سے اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرو جان اور مال اللہ کی امانت ہے تمہارا اپنا حق نہیں ہے بلکہ اللہ نے اپنے کرم سے دیا ہے تاکہ زندگی کی زیادہ ضرورت بھی ہو جائے اور اس سے اپنے آخرت بھی بنانی ہے یہی دو طاقتیں آخرت بنانے کے لیے ہاں جان کی طاقت مال کی طاقت اس سے حقوق پیدا ہو جائیں گے اسے آخرت بھی بنے گی اور اصل آخرت کا بننا ہے وہ اصل کامیابی ہے جس نے اپنی دنیا سے آخرت بنائی وہ ہوا کامیاب جس نے اپنی دنیا سے آخرت نہیں بنائی اس نے دھوکہ کھایا آخرت میں پچھتاوا دھوکہ کھائے گا پچھتاوا اور پھر آخر میں پچھتاوا ہوگا حسرت ہوگی اس کو کہ میں نے کوتا ہی کی یا حسرت علامہ فرت و کم بلّہ آئے میری حسرت آئے میرا فیصلہ میں نے اللہ کی جناب میں کوتاہیوں سے کام لیا ہے تو اس کو حسرت ہوگی کیونکہ دھوکہ کھلتا ہے تو پچھتاوا ہوتا ہے فائدہ یہی ہے کہ آدمی نے دھوکہ میں کوئی کام کر لیا اب دھوکہ کھلا تو اس کو پچھتاوا ہوگا یہ میں نے دھوکے سے کر دیا چھوٹا نوٹ دینا تھا بڑا نوٹ دے دیا تو اس کو پچھتاوا ہوگا کہ میں نے کہ اتنے کیوں جب دھوکا کھولے تو پچھتاوا ہو قاعدہ یہ ہے جب تک دھوکہ نہیں کھلتا پچھتاوا نہیں ہوتا دھوکا کھلتا ہے موت پر دھوکا موت پر کھلتا ہے حدیثوں میں کے ہر آدمی اپنے مرنے پر اس کو پچھتاوا ہوگا صحابہ نے پوچھا کہ ہر آدمی کو پچھتاوا کیوں ہوگا اچھے بھی ہوں گے فرمایا ہر آدمی کو پچھتاوا اس سے ہوگا جسے نہیں کیا ہے اس کا پچھتاوا تو ہے ہی کہ میں نے کیوں نہیں کیا اب ہاتھ سے موقع گیا اور جس نے کیا تھا اس کو یہ ہوا ہوگا کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا یہاں تو اللہ بہت دے رہے تھے ایک کے بدلے میں لاکھوں دے رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کام نیکی کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بڑھا کر دیتے ہیں حساب بھی ہے انعام بھی ہے دونوں ہے اللہ کی طرف سے حساب بھی ہے احسان بھی ہے ایمانت و احتساب حساب بھی ہے کہ اتنا دیں گے اتنی نیکی ملے گی اور پھر اس کو بڑھاتے رہیں وہ تک وہ ہنسانا چاہیے وہ یو میں لگن ہو الجرا کہ اگر نیکی ہوگی تو اللہ اس نیکی کو اس طرح بڑھائیں گے جس طرح کسی ایک دانے سے پودا بنایا ایک گٹلی سے درخت بنا دیا اور وہ درخت ہر سال پھل دیتا ہے ایسے آدمی کی نیکی کو اللہ تعالیٰ بدلہ دینے کے لیے بڑھاتے رہتے ہیں کیونکہ بدلہ ہمیشہ کے لیے دینا ہے آخرت ہمیشہ کے ساتھ ہے کھانا نہیں ہے بلکہ اس کو خلود ہے ہمیش کی ہے اس لیے وہاں جو بدلے ملیں گے اچھے یا برے یہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے اگر اچھا بدلہ ملا تو ہمیشہ کے لیے ملتا ہی رہے گا خدا نہ کرے خدا نہ برا بدلا آیا کہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہو ان کی تبدیلی نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہمارے ہاں تبدیلی نہیں اور ہمارے ہاں ظلم نہیں اور ہمارے ہاں بات بدلے گی نہیں ایک بات بتاتی میں ماں یو بدل القول لدیا وما اللہ بزلام میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے ایک بات کہتی ہے بس اور میں بندوبست ظلم بھی نہیں کرتا اس لیے زندگی کی نعمتوں کو امانت بنا کر ہم کو دیا گیا اس امانت کا کیا حق ہے اس امانت میں کیا حق ہے کہ اس امانت سے اللہ کے اطاعت کی جائے گی ہاں، یہ امانتوں کا یہی حق ہے کہ جان کے ہو مال کے ہو اولاد کے ہو یہ امانتیں ہیں اور یہ امانتیں اللہ کے اطاعت میں استعمال ہوگی اگر یہ امانتیں اللہ کے اطاعت میں استعمال ہوتی ہیں تو حالات اچھے آئیں گے اور اگر یہ امانت اللہ کی مخالفت میں استعمال ہوتی ہے تو حالات بگڑ جائیں گے اطی اللہ رتی الرسول لعلکم ترحمون اطاعت کرو اللہ رسول کی تاکہ تم پر رحمت آنے رحمتوں کے حالات آنے کے لیے اللہ کے اطاعت یہ اگر ایمان والے بنیں گے تقوی والے بنیں گے تو آسمان زمین کی برکتیں ملیں گی نہیں تو حالات بگڑ جائیں گے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں حالات اللہ بناتے بھی ہیں بگاڑتے بھی ہیں حالات کوئی اور نہیں بناتا اللہ نے حالات کا تعلق اعمال سے رکھا ہے کہ اعمال جتنے صحیح ہوں گے حالات اتنے صحیح ہوں گے اعمال جتنے بگڑیں گے حالات اتنے بگڑیں گے سیدھا راستہ اعمال کے اعمال کی رہبری اللہ کی طرف سے ہے جب اعمال صحیح وجود میں آئیں گے تو عمل کی برکت سے حالات صحیح ہوں گے جو حالات آدمی پسند کرتا ہے وہ آئیں گے اور اگر عمل بگڑے ہیں عمل بگڑے ہیں تو حالات بگڑے انصاری مدینہ کے حالات اسلام سے پہلے اچھے نہیں تھے بہت بگڑے ہوئے حالات دشمنیاں ہی دشمنیاں تنگیاں ہی تنگیاں ہر لائن کی پریشانی دین آیا دین کی دعوت آئی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی انہوں نے دعوت قبول کی دعوت قبول کر کے ذمہ داریاں لی اس دعوت کے بعد ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داریاں ان کو بتائی گئی وہ ذمہ داریاں انہوں نے پوری کی تو حالات بدل گئے دشمن تھے بھائی ہو گئے ہاں دشمن تھے بھائی ہو گئے نعمت اللہ علیکم اس اسکون تم آدام ف بین بولو لکھو اللہ انصار سے فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے احسان کو سوچو تم دشمن تھے اللہ نے تمہارے اندر بھائی چارہ پیدا کرا دیا دشمنیاں کھینچ لی دلوں میں سے اور بھائی چارہ ڈالا کیوں کہ دین کے مددگار ہو گئے نبی کے مددگار ہو گئے کام کے تابے دار ہو گئے حالات اچھے ہو گئے مکہ کے قریش ان کے حالات بہت اچھے تھے خوشحال وجاہت والے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ان کے حالات بگڑ گئے ہاں، ان کے حالات اجڑ گئے نام و نشان مٹ گیا جی ہاں یہ دو مثالیں ہیں مدینے والوں نے دین قبول کیا وہ دین کہ حوالہ کیا ان کے حالات اچھے ہوئے بگڑے ہوئے حالات تھے ان کے حالات پہلے سے اچھے تھے وجاہت تھی مالداری تھی بہادری تھی سب کچھ تھا لیکن انہوں نے اللہ کی بات رسول کی بات کو اپنایا نہیں ہے الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جہنم يسلونها وفی القرار ابن عباس فرماتے تھے کہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں اتری ہے کہ دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کے نعمت کے جواب میں کفر کیا اللہ نے ان کو حرم میں پیدا کیا حرم امن کی جگہ ہے دنیا میں ایسی کوئی جگہ امن کی نہیں ہے جیسا حرم اولم یارو امنا اجالنا ہر امن دیکھتے نہیں ہم نے حرم کو امن والا بنایا دنیا میں کوئی خطہ ایسا امن والا نہیں ہے جیسے یہ ان کو امن کی جگہ دی ان کو اللہ نے رزق دیا خوشحال بنایا ان کی عزت وجاہت ہوتی تھی لیکن جب اللہ کے نبی آئے اور ان کو دعوت دی دین کا راستہ بتایا تو یہ اس کے مخالف ہو گئے دین کے دشمنوں سے تعلق پیدا کیا نبی سے دشمنی کی وہ تو دین کے دشمن تھے یہ وہ نظارہ ان کے ساتھ ان کا تعلق ہو گیا تو اللہ نے ان کے حالات بگاڑ دیے رفتہ رفتہ ان کے حالات بگڑ گئے کسی کام کے نہیں رہے جو ایمان لائے وہ تو ایمان لائے باقی تباہ ہو گئے ابو جہل تباہ ہوا ابو لہب تباہ ہوا اور جتنے سے یہ پارٹی تباہ ہوگا نام و نشان مٹ گیا اسے کہا المط علام نعمت طلع نعمت اللہ کفرا دکھانے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے نعمت کے جواب میں اللہ کی نعمت اللہ کا رسول اللہ کا دین یہ ان کے پہلے سب سے پہلے انہیں کے پاس تو انہوں نے اس کے جواب میں کفر کیا اور خود بھی نہیں مانا دوسروں کو بھی ماننے نہیں دیا ان کا برا انجام بتایا سنا چاہیے ان کا برا انجام ہوا ان کی حیثیت ہی ختم ہو گئی اور ادھر مدینہ منورہ والوں نے دین کو سنبھالا اپنی جان مال سے دین کی خدمت کی دین کی نصرت کی اپنے آپ کو پابند کیا ان کے بگڑے ہوئے حالات بن گئے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا انا صلاح کبی حق کے بشیرم و نذیرا ہم نے آپ کو ایک حق بات دے کر بھیجا ہاں۔ عقائد صحیحہ اعمال صالحہ یہ حق میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا ہے دین حق کہ دین حق میں یقائل صحیح حمال صالحہ یہ دین میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے بشیر اس کو کہتے ہیں جو بشارت دے خوشخبریاں دے تو نبی کے ذمے ہے کہ ایمان والوں کو احتیاط کرنے والوں کو تابے داری کرنے والوں کو بشارت دے اللہ کے انعام کی اکرام کی برکتوں کی جنتوں کی کو بشارتیں سناؤ کہ تمہارے لیے اللہ نے یہ تیار کیا ہے اور جو نافرمانی کرے انہیں ڈراوے انجام سے ڈراوے نذیر انضار کہ انجام سے ڈرایا کہ تمہارا یہ انجام ہوگا اردو صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر ہیں بشارت سنانے والے اور خطرے کی بات اسے انجام سے ڈرانے والے جب لوگ اللہ تعالیٰ کی احتیاط کریں گے اردو صلی اللہ علیہ وسلم کی سہانت بشیر ہی ظاہر ہوگی یہ قاعدہ ہے کہ جب لوگ اللہ کے احتیاط کریں گے رسول کی تابے داری کریں گے رسول کی تابے داری میں اپنی جان مال لگائیں گے تو حضور بشیر تھے تو بشارت والے حالات آئیں گے وہ بشیر المومنین ایمان والوں کو بشارت دو اللہ کی مدد کے اللہ کی برکتوں کے دعاؤں کے قبول ہونے کے یہ ان کے لیے بشارت ہے جنت کی ایک تو جب اطاعت کی جائے گی تو وہ حالات آئیں گے جو بشارت میں ہوتے ہیں مگر اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی تو حضور کا نام نذیر ہے انجام سے ڈرانے والا تو ڈرانے والے حالات آئیں گے خوف دلانے والے حالات آئیں گے عذاب اور انتقام کے حالات آئیں گے قریش پر یہ حالات آئے انہوں نے نافرمانیاں کی تو رفتہ رفتہ اس کے حالات بگڑ گئے اور ختم ہو گئے ان کے حالات بنتے چلے گئے یہاں تک کہ اللہ کے پیارے ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو گیا تو حضور کے شان بشیری اور حضور کے شان نظیری یہ ظاہر ہوتی ہے زندگیوں میں اس لیے ہماری زندگی کی ذمہ داریاں ہیں میرے دوستوں کہ اللہ نے جو ایمان دیا ہے وہ اور اللہ نے جو علم ہماری کامیابی کے لیے اتارا ہے وہ محنت کر کے اپنی زندگیوں کو اس ایمان اور علم کے تابع کرنا ہے تاکہ اللہ کے انعام اور اکرام ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے والے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے اپنی ذات کا حق ادا کرنے والے بنے دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے آخرت بدلا پانے کی جگہ ہے اللہ کا حق کہ ایمان اطاعت اور عبادت یہ اللہ کا حق ہے اللہ کا حق ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی عبادت اللہ کے ساتھ اپنی جان مال سے رسول کا حق ہے کہ رسول کو اللہ کا رسول سچا مان کر کے آپ کا اتباع کرنا آپ کے شریقوں کی آپ کے سنتوں کی پیروی کرنا آپ کی باتوں کو دنیا میں پھیلانا کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ہم وارث ہیں جو باتیں اور جو امور دے کر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم وہ امور اپنے امت کے لیے چھوڑ کے گئے جیسے ماں باپ جائیداد اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہمارے لیے چھوڑا ہے ایک ایک امتی اس کا وارث ہے ایک ایک امتی اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرے اور اپنے آپ کو اس کا پابند بھی کرے اور اپنے دین کا مددگار بنے یہ ذمہ داری ہے دو ذمہ داریاں مختصر الفاظ میں اپنے دین پر استقامت اور اپنے دین کی نصرت یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دین پر استقامت اور پابندی کے ساتھ رہو ہاں۔ استقامت اور پابندی ضروری ہے یہ حکم ہے استقامت اور پابندی کا حکم نبی کو بھی ہے نبی کے تابے داروں کو بھی ہے فستقن کما امرتا ومن تاب ماں کا فستقن کما امر کا ومن تاب ماں کا نبی جن باتوں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کے پورے پابند رہیں اور جو ایمان لا کر توبہ کر کے آپ کے تابے ہوئے ہیں ایمان لائے ہیں وہ بھی اس دین کے تابع اور پابند رہے تو یہ حکم استقامت کا یہ نہیں کہ کبھی کرے کبھی نہ کرے کبھی چلے کبھی نہ چلے کیسا نہیں ہوگا یہ تو کھیل ہو گیا جی چاہے تو کرے جی نہ چاہے تو نہ کرے یہ کھیل ہے دین نہیں ہے دین کو کھیل نہیں بنانا ہے کہ دین کو دین بنانا ہے جو دین کو کھیل بنائے گا وہ اپنی دنیا سے دھوکہ کھائے گا کہ دین دہ دین کو تو خود کھیل بنا دیا اور دنیا ہاتھ سے چلی گئی تو جو دین کو کھیل بنائے گا مقصد نہیں بنائے گا وہ اپنی دنیا سے دھوکہ کھائے گا اس لیے حکم ہے کہ اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اپنے دین کا پابند کرو استقامت کے ساتھ رہو ہاں دنیا حالات کا گھر ہے یا مختلف حالات آتے ہیں تو زندگی حالات کے حساب سے نہیں گزرے گی بلکہ زندگی حکم کے حساب سے گزرے گی ہاں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ حال کے تابے نہیں ہوں گے حکم کے تابے ہوں گے ہاں حال میں حکم پورا کرنے کا طریقہ معلوم کریں گے لیکن حکم کہ حکم کو تو چھوٹے گا ہی نہیں حکم پر تو رہنا ہوگا حکم ایک ہوتا ہے اس کے ادا کرنے کے طریقے بہت ہوتے ہیں اس لیے حکم پورا کرنے میں آسانی ہوتی ہے نماز میں پاکی کا حکم ہے کہ پاکی پانی سے بھی ہوگی اور پانی نہیں ہے تو تیمم سے بھی ہوگی کسی بدن کے کسی کو دھو نہیں سکتے تو مسا کر لو کسی مسا کر لو تو مسا مسا کرنے کا بھی طریقہ ہے دھونے کا بھی طریقہ ہے وضو کرنے کا بھی طریقہ ہے تیم کرنے کا بھی طریقہ لیکن پاکی تو حاصل کرنی پڑے گی تو حکم ہوتا ہے ایک طریقے ہوتے ہیں بہت اس لیے نبی بھیجے جاتے ہیں نبی کا آنا اس لیے رحمت بنتا ہے کہ وہ ایک حکم پورا کرنے کے بہت طریقے بتا رہے گے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ کر لو یہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ کر لو تو زندگی طریقوں والی زندگی حکم والی یہ زندگی کا مقصد ہے تو زندگی حکم کے حساب سے پوری کی جائے گی حالات کے حساب سے نہیں ہاں حالات میں حکم پوچھا جائے گا کہ اب میں کیا کروں حکم تو یہ ہے حالت یہ ہے حکم یہ ہے حالت یہ ہے ہم دین کو پوچھتے نہیں ہیں اس لیے دین ہمارے لیے بھاری ہو گیا اور تنگی آ گئی حالانکہ اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے وہاں جا رہا الدین من حرج اللہ نے دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی آسانی رکھی ہے غرید اللہ عبی اليسر اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے آسانی تو سیکھنے سے پوچھنے سے ہوتی ہے اگر آدمی پوچھے نہیں کہ بھائی ڈاک خانہ کہاں ہے اور گھومتا رہے تو وہ تو تھک جائے گا اور پوچھے کسی سے کہ بھائی ڈاک خانہ کہاں ہے تو کتنے ہی بتانے والے ملیں گے ریلوے اسٹیشن کہاں ہے کتنے ہی بتانے والے ملیں گے حضور نے فرمایا ان نما شفایے اور سوال ان شفا جائیے اصل جب ہار جاؤ تھک جاؤ تو پوچھ لیا کرو کہ اب میں کیا کروں بیمار ہو گیا ہوں کیسے نماز پڑھوں عمران بن حسین اکثر بیمار رہتے تھے وہ حضور سے مسائل پوچھتے رہتے تھے بیماری کے ہماری کتابوں میں بیماری کے مسائل ان کی طرف سے آئے ہیں عمران بن حسین نے پوچھا تھا حضور نے جواب دیا تھا عمران بن حسین نے پوچھا تھا حضور نے جواب دیا تھا ان کے پوچھنے سے ہم کو بھی راستہ مل گیا تو دین میں تنگی نہیں ہے استقامت پیدا کرنے کے لیے سیکھ کر پوچھ کر چلنے سے استقامت اور پابندی آسان ہو جاتی ہے اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے دین کی محنت میں دین کا سیکھنا بھی ہے دین کی محنت میں خالی پھرنا نہیں ہے خالی نکلنا نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے ایک دوسرے کی صحبت میں رہ کر کے سیکھو جیسے صحابہ صحبت سے سیکھے تھے اس وقت میں کتابیں نہیں تھیں قلم کاغذ کا رواج نہیں تھا تین صحبتوں سے سیکھا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سیکھا پھر دوسروں کو اپنی صحبت میں دیکھا تو ان کو سکھایا سفروں میں سکھایا ہاں، عمومی طریقہ صحبت کا دین یہ آسان ہے جماعتیں بنا بنا کر کے پھرو دین کی باتیں پوچھو دین کی باتیں سیکھو اور اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ چلاؤ استقامت یہ ذمہ داری ہے کبھی کرے کبھی نہ کرے ایسا نہیں ہوگا بلکہ پابندی سے اپنے آپ کو چلا جس کام کو شروع کیا اس کو آخر تک لے جاؤ موت تک کا زمانہ کرنے کا زمانہ بلا تم تم نہ اللہ عام تم مسلم خبردار خبردار تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ جی اور استقامت تو ہماری ایک ذمہ داری میرے دوستو یہ کہ اپنے آپ کو اپنے دین کے کاموں کا پامند بنائے اس کو وقت بھی دیں دین کو ہاں تاکہ اس لیے کہ اگر اس کو وقت نہیں دیا گیا تو وقت نہیں وقت نہیں ملا دین کو تو دین کسی جگہ پائے گا زندگیوں میں دین لانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کرنا پڑتا ہے کہ فارغ ہو جاؤ اپنے دین کے لیے تاکہ دین زندگی میں آوے سیکھنے کا موقع ملے سمجھانے کا موقع ملے دعوت دینے کا موقع ملے اس لیے وقت مانگا جاتا ہے دنیا نے سارا وقت گھیر لیا ہے قبضہ ہو گیا ہے اس لیے حکم ہے کہ اپنے آپ کو اس لیے فارغ کرو تاکہ دین آ جب دین آوے تو اپنے آپ کو اس کا پابند کرو اپنی ذاتی زندگی حکم والی اجتماعی زندگی نصرت والی یہ ایک طریقہ ہے ذاتی زندگی حکم والی ہر آدمی اپنی ذاتی کی زندگی میں اللہ کے حکموں کا پورا کرنے والا بنے ایمان والا بنے عبادت والا بنے مال ہے تو مال کا دین ادا کرے ہاں کہ اللہ نے مالدار بنایا ہے تو مالداری کا دین ادا کرے جس حال میں ہو اپنی ذاتی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں والی بنا لے اور اجتماعی زندگی کہ اجتماعی زندگی اللہ کے دین کی نصرت والی بنا لے کہ مل جل کر کے اللہ کے دین کے مددگار بنو یادی رامن کو انسارمان والوں سے کتاب ہے اے ایمان والوں تم سب کے سب اللہ کے دین کے مددگار رہو استقامت نصرت استقامت نصرت یہ دو ذمہ داریاں ہیں کہ دین سیکھ کر اپنے آپ کا پابند بناؤ اور پھر پابند بناتے ہوئے اپنے دین کے مددگار بنو دین کی دعوت بھی دو جن کا سیکھنا ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے امت کو حرکت چکی کو حرکت دی ہے ایک پارٹ چکی کا حرکت میں رہتا ہے ایک پارٹ جو ہے قائم رہتا ہے امت کی یہی زندگی ہے کہ وہ حرکت میں بھی رہیں گے سکون میں بھی رہیں گے اپنے آپ کو پابند بھی کریں گے حرکت بھی کریں گے اسلام چکی سے مشافیہت رکھتا ہے اسلام میں حرکت بھی ہے اسلام میں سکون بھی ہے استقامت بھی ہے اور نصرت بھی ہے چکی کی طرح سے ایک پارٹ حرکت کرتا ہے ایک پارٹ ثابت رہتا ہے اس کی وجہ سے چاروں طرف آٹا گرتا ہے چکی چلتی ہے چاروں طرف آٹا گرے گا یہی مزاج ہے اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے حرکت سکون حرکت سکون نصرت کرنی ہے دین کی تو حرکت میں آئیں گے اللہ کے راستے میں پھریں گے دوسروں کو پھرائیں گے سکھائیں گے چلائیں گے تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ میں آئیں اس کے لیے ساری دنیا کی فکر کریں گے کیوں کہ ہم ساری دنیا کے لیے ہمارا نبی ساری دنیا کے لیے ہمارا قرآن ساری دنیا کے لیے اس طرح یہ امت کہ ساری دنیا کے لیے خود صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے کہ وہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئے دین کو سیکھے اور سکھاوے جو سیکھے ہوئے ہیں ان سے سیکھے جو سیکھے ہوئے نہیں ہیں ان کو سکھاوے سیکھنے والوں کے پاس سکھانے والوں کے پاس بھی جائیں وہ سیکھ کر کے جو نہیں سیکھے ان کے پاس جائیں یہ نقل و حرکت بتائی یہ نصرت کی حرکت ہے ہماری جو محنت ہے وہ اپنے دین کی نصرت ہے اور نصرت ایسی ضروری ہے دین کے لیے جیسے زمین کے لیے پانی ضروری ہے اچھا زمین پہ پانی نہیں برستا تو زمین کی خیرات ظاہر نہیں ہوگی زمین بنجر ہو جائے گی اور زمین پہ پانی برستا ہے پھر زمین آباد ہو جائے گی اللہ کی یہ سنت ہے کہ بنجر زمین پر پانی برساتے ہیں اولم انا الماء الى الارض الجرز ونخرج جو زرعا ہوں منه ہوں اور افلا يبصرون یہ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم بنجر زمینوں پر پانی برساتے ہیں وہ زمین اپنی خیرات نکالتی ہے جب زمین خیرات نکالتی ہے تو تمہارا گزارا اور تمہارے جانوروں کا چارہ یہ دونوں ہوتے ہیں گندم پیدا ہوتے ہیں تو گندم انسان کھاتے ہیں اور اس کا بھوسا ان کے جانور کھاتے ہیں تو تمہارا بھی گزارا تمہارا گزارا اور تمہارے جانوروں کا چارہ بارش کے پانی سے یہ آبادی ہو گئی کہ تم اور تمہارے جانور کیونکہ کسی زمانے میں جانوروں کے ساتھ کھیتی کی جاتی تھی جانوروں سے خدمت کی جاتی تھی زمین اور جانور یہ شروع کی مایا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ان کے ان کے اولاد کے پاس بھی شروع میں جانور اور زمین بنیادی ہے تو بنیادی چیز کی میں اشارہ کیا کہ پانی زمین پر برسایا جو بنجر تھی وہ زمین کو اللہ نے آباد کر دیا تمہارا گزارا ہو گیا تمہارے جانوروں کا چارہ ہو گیا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بنجر انسانوں پر جاہل انسانوں پر نبی بیچتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں اور وہ نبوت ایسا کام کرتی ہے جیسے پانی برس گیا اب وہ ان کی صلاحیتیں اگے گی نبی نے آ کر محنت کی لوگوں کی صلاحیتیں کام پر آئی یہ عمر ہو گئے یہ ابو بکر ہو گئے یہ ابو ذر ہو گئے یہ پیدا ہو گئے صلاحیتوں والے جیسے پانی برسنے سے ادرک کی زمین ادرک اگاتی ہے زعفران کی زمین زعفران اگاتی ہے ہاں جو زمین جس کام کی ہے وہ اپنی صلاحیت ظاہر کرتی ہے جب ایمان کی محنت ہوتی ہے تو انسانوں کی صلاحیتیں حق پر لگتی ہیں نہیں تو ان کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں یا میں اس لیے نبوت پانی کی طرح پھر جب نبوت اپنا کام کر چکتی ہے تو لوگوں پر استقامت اور نصرت کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر استقامت کی اور نصرت کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ جو بات میں نے پہنچائی ہے اس پر قائم رہو دوسروں کو پہنچاؤ خود بھی قائم رہو میں نے تمہارے پاس یہ چیزیں چھوڑی ہیں جب تک تم اس پر قائم رہو گے کامیاب رہو گے دوسری ذمہ داری کہ تم جو میری بات سن رہے ہیں وہ دوسروں تک ان باتوں کو لے جائے تو ہم پر استقامت کی اور نصرت کی ذمہ داری ڈالی ہے اس سے ہماری ذمہ داریاں پوری ہوگی جانی مالی جتنی طاقتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان دو کاموں کے لیے ہیں کہ اپنے اپنے دین پر اپنی ذاتی زندگی دین والی بناؤ اور دنیا میں دین آوے اس کے لیے محنت کرو یہ عمومی محنت ہے یہ نصرت پانی برسے گا جب پانی برسے گا زمین کی خیرات ظاہر ہوگی جب امت نصرت پر قائم ہوگی تو دین کا وجود ظاہر ہوگا ورنہ دین مٹ جائے گا جب پانی نہ ہونے زمین منجر ہو جاتی ہے لوگ بھول جاتے ہیں زندگی کا مقصد ایسے جب نصرت نہیں ہوگی زندگی کا مقصد بھول جائیں گے اور دین کی جگہ ہی نہیں رہے گی زندگیوں میں ہاں، تجارت والے تجارت میں سے اپنا دین نکال دیں گے زمیندار وہ اپنا دین زمینداری میں سے نکال دیں گے ایسا تھا ہر شعبے والا اپنے شعبے کا دین زندگی میں سے نکال دے گا اور بغیر دین کے وہ شعبے چلیں گے فساد کے ساتھ ہاں ہر شعبے میں فساد آئے گا جن شعبے میں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے وہ شعبے کا فساد پھیلے گا زمین پر فساد پھیل جائے گا جی ہاں اس سے زندگیاں تنگ ہو جائے گی لیکن جب نبی آتے ہیں تو ان شعبوں میں دین داخل کرتے ہیں لوگوں کو اس کے فضائل بتاتے ہیں مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں ہر شعبے کے فضائل ہر شعبے کے مسائل عبادت کے فضائل عبادت کے مسائل تجارت کے فضائل تجارت کے مسائل زمینداری کے فضائل زمینداری کے مسائل مزدوری کے فضائل مزدوری کے مسائل نکاح کے فضائل نکاح کے مسائل یہ تین ہیں یہ سب شعبے رہیں گے لیکن اس کے فضائل کے ساتھ کہ بھائی ان شعبوں میں دین لاؤ گے تو اللہ تمہیں کیا دیں گے تجارت کا دین اگر تاجر اختیار کریں گے تو اس تجارت والے دین پر اللہ ان کو کیا دے گا اس کے فضائل بتائیں پھر تجارت کے مسائل بتائیں کہ تجارت کا یہ طریقہ ہوگا تجارت کا یہ طریقہ صحیح ہوگا یہ طریقہ منع ہوگا زمینداری کے فضائل زمینداری کرو لے لیں گے اتنے افواج فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا سواب وہ کھیتی والے کو ملتا ہے ہمارے تو کھیتی کے فضائل پانچ ارکان کے فضائل تو ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں کلمے کے نماز کے روزے کے زکات کے ہیں فضائل ارکان اسلام کے دوسرا ارکان اسلام کے فضائل ہیں کہ ہمارے دین میں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں ہاں کہ فضائل کو سنو کہ تجارت کا دین تجارت کے دین کے کیا فضائل ہیں زمینداری کے دین کے کیا فضائل ہیں مزدوری کے دین کے کیا فضائل ہیں کہ ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل دین لے کر آئے ہیں اس کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے پھر مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا مسلمان تو دیندار ہوتا ہے تاجر بن کے زمیندار بن کے عہدے دار بن کے مزدور بن کے کوئی شعبہ اسے بے دین نہیں بنائے گا وہ ہر شعبے میں دین والا ہر شعبے سے اس کو فضائل ملیں گے مزدور کو مزدوری کے فضائل ملیں گے ایک مزدور صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے ہاں اپنا پسینہ بہاتا ہے اور روزی کماتا ہے تو اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو مزدوری کے فضائل ملیں گے اگر وہ دیندار ہوا تو وہ اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مزدور من امسا کا دم امسا مقور لہو کہ جو محنت کرنے والا مزدوری کرنے والا شام کو تھک کر کے چور ہو جاتا ہے تو شام کو ہی اللہ تعالیٰ اس کی مفرت کر دیتے ہیں مزدوری میں مزدوری کے فضائل تجارت میں تجارت کے فضائل اس لیے سب کو دعوت دی گئی ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ اپنا دین لو تجارت کے راستے سے بھی جنت ملے گی ہدایت بھی ملے گی مزدوری کے راستے سے جنت بھی ملے گی ہدایت بھی ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مبارک راستہ لے کر آئے اس لیے اس کی استقامت اس کی نصرت ہمارے ذمے ہے اس کو سیکھیں اپنے آپ کو پابند کریں اور اپنے آپ کو پابند کرتے ہوئے اپنے دین کے مددگار بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی ہے دین کو نقل و حرکت تاکہ زندگیوں میں دین آوے دین آسان ہو جاوے دین کے راستے بنے جس طرح حکومتیں سڑکیں بناتی ہیں پل بناتی ہیں کاروبار آسان ہو جاتا ہے ایسے امت کو حرکت دی ہے کہ جب یہ حرکت کریں گے اور نصرت کریں گے اپنے دین لے کر پھریں گے تو لوگوں کو اپنے دین پر چلنے کی راہیں کھل جائیں گی تاجر کے لیے تجارت کا دین آسان ہو جائے گا زمینداری کے لیے زمینداری دین آسان ہر شعبے میں دین آنا شروع ہو جائے گا اب تو راستہ پٹ گیا ہے نصرت کریں گے راستے کھلیں گے وہ دین کو جگہ ملے گی تمکین دین کو جگہ دینا ضروری ہے نہیں تو دین کی جگہ ہی نہیں ہوگی دین ایک پردیسی مسافر کی طرح ہو جائے گا اس کی جگہ ہی نہیں ہے اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری پر اس امت کو اللہ نے شرط اور عزت بخشی ہے کہ جب یہ اس پر قائم ہوں گے اللہ تعالیٰ اس امت کو شرف دیں گے اس کی نصرتیں کریں گے اللہ ان کی برکتیں دیں گے ان کی دعائیں قبول ہوگی اور ان کی مددیں اترے گی صحابہ کے نے جب اس کام کو کیا تو اللہ کی مددیں دیکھ لی نصرتیں دیکھ لی اور راستہ آسان ہو گیا اور دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن گئے دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن گئے خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ رہے شر کے مٹنے کا ذریعہ رہے تو بین جاللہ مثلا خیر اللہ شر خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا اللہ نے ایک محنت کی ہے اس کے ذریعے سے ایک ایک آدمی خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے شرط مٹنے کا ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کی وجہ سے اس کو بھی راستے پر لگاتے ہیں اس کی محنت سے دوسروں کو بھی راستہ دلاتے ہیں اور انعام اور اکرام ان کا بڑھ جائے گا اس امت کا انعام اکرام بہت زیادہ ہے اپنی ذاتی زندگی کا بھی اور نصرت کی محنت کا بھی ادر و انعام انہیں ایسا ملے گا کہ ان کی آنکھیں ڈنڈی ہو جائیں گی عمریں چھوٹی اور ادر و انعام زیادہ اس محنت کی وجہ سے ہوگا اس لیے میرے دوستوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی امانتیں ہیں دین سیکھنا ہے تاکہ ان امانتوں سے اللہ کا حق ادا کریں دین کا حق ادا کریں دنیا حق ادا کرنے کی جگہ آخرت بتلا پانے کی جگہ حق ادا ہوں گے آخرت بنے گی جس کی آخرت بنے گی اس کی دنیا بھی صحیح رہے گی جس کی آخرت اجڑے گی اس کی دنیا بھی بڑا گندہ ہو جائے گی اس لیے ہمارے پاس ایک راستہ اللہ نے دیا ہے ہمت کر کے اپنے آپ کو اس پر چڑھانا ہے اور ہمدردی کر کے دوسروں کو لگانا ہے ہمت کر کے اپنے آپ کو چڑھانا ہمدردی کے ساتھ دوسروں کو لگانا یہ ہمارا کام یہ نبیوں والا کام اس کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ حضرات ارادہ کریں گے اور اپنے آپ کو پیش کریں گے آپ کے سامنے تقاضے رکھے جائیں گے آپ ان تقاضوں کو پورا کریں گے اللہ کے امام اکرام کی یقین کے ساتھ تو اس کے لیے آپ حضرات تیار ہیں ہاں جو جو تیار ہیں اپنے آپ کو پیش کریں گے فرمائیے جی نام لکھائیں اپنا بھائی محمد علی صاحب